جو ایمان آج مجھے اور تمہیں جھوٹ غیبت سے نہیں روک سکتا یہ ایمان عذاب قبر کو روک لے گا اتنا سخت ہے قبر کا عذاب اللہ اکبر کبھی اللہ نہ دکھائے مسلمانوں اللہ نہ دکھائے میں پی آئی اے کے جہاز میں جا رہا تھا سوچ رہا تھا سیٹ نیچے گر جائے ساڑھے آٹھ ہزار فٹ نیچے گروں گا لیکن جب آدمی دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے پہلی کھائی ایسی ہوتی ہے جو کروڑوں فٹ سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے رہے حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کو تلاش کرنا شکل ایسی ہے انداز ایسا ہے کپڑے ایسے ہوں گے بولتے اس طرح سے ہیں دانت مبارک اور ہر چیز سب کچھ بتا دیا حضرت عمر ڈھونڈتے رہے مگر کہاں ملنا تھا خلافت کا آخری سال تھا حضرت علی کو لے کے کسی طرح پہنچ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قصہ لمبا ہے میں مختصر کرتا ہوں وہاں پہنچ کے ملاقات ہو گئی باتیں ہو گئی دعا سلام ہو گئے حضرت عمر نے کہا اویس تمہیں قسم ہے رک جانا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے ذاتی پیسوں میں سے ہدیہ لاؤں گا اپنے ذاتی کپڑوں میں سے کپڑے لاؤں گا تمہیں لا کے دے دوں گا کہا عمر مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے امیر المومنین خود بھی ہلکے رہو ہمیں بھی ہلکا رہنے دو ہمارے اور تمہارے سامنے ایک بڑی کھائی ہے جسے ہلکے آدمی عبور کر سکیں گے آج مسلمانوں کے پاس کپڑوں کے جوڑے کتنے ہوتے ہیں میری ماؤں بہنوں جوتیوں کے سینڈلوں پہ فخر کرنے والوں آسیا نے فرون کا محل چھوڑ کے کہا تھا رب ابن لی کا بیتن فی اللہ مجھے فرون کا گھر نہیں چاہیے مجھے تو جنت والا گھر چاہیے اما عائشہ جس حجرے میں رہی وہ کچا تھا اس حجرے کا تذکرہ قرآن میں ہے ان حجرات کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا وہاں عزت و عظمت پلی تھی آج مسلمان کس طرح دنیا کے پیچھے پڑ گئے نبی جب دنیا سے گئے گیارہ تلواریں تھی اور دو جوڑے تھے آج مسلمان کے پاس جوڑے کتنے ہوتے ہیں اور جہاد کا کوئی نشان کو کوئی سامان اپنے پاس نہیں ہوتا